توبہ کر لو سارے گناہوں سے ان گناہوں نے ہمیں برباد کر دیا ہے قیامت کے دن مسلمان نوجوان کھڑا ہوگا چہرے پہ اس کے شرم گاہ لٹکی ہوگی بھائی کیوں دنیا میں زنا کیا کرتا تھا شراب پینے کی وجہ سے کسی کا پیٹ وہاں کمرے کی طرح پھولا ہوا اندر سانپ بچو نبی کا بھی دل دکھاؤ گے یہ تھوڑے سے فوٹو دیکھ کے لڑکیوں کے پاس بیٹھ کے ملتا کیا اور رب سے عشق کر کے دیکھو سجاد شہید رات کے تین بجے جب اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے ہمیں آج تک ان کی خوبصورت آواز یاد ہے ہمارے سل میں آواز آتی تھی ان کی ذرا تم بھی قرآن سے عشق کر کے دیکھو رب سے تعلق جوڑ کے دیکھو او اللہ والے بن جاؤ کب تک انگریزوں کے بتانے پہ اپنے علماء کو گالیاں دیتے رہو گے کے کہنے کی وجہ سے اپنی ایک دوسرے سے لڑتے رہو گے کہ تو سدن ہے تو راجپوت ہے تو فلاں قبیلے سے ہے تو مغل ہے اور کب کب تک تک ہم مسلمان بکھرے رہیں گے دیکھو گندے امریکی خبیصوں کو کوئی آئرلینڈ سے آیا تھا کوئی کہاں سے آیا تھا آج وہ کہتے ہم صرف امریکی ہیں اور کچھ نہیں ہے وہ متحد ہو گئے دنیا پہ انہوں نے قبضہ کر لیا کیا ہم متحد نہیں ہو سکتے نبی کے امتی ہو اور بتاؤ تو صحیح کیا ہم آج کٹھے نہیں ہو سکتے ہمارے اندر یہ جراثیم خبیز ڈال کے ہمیں برباد کر کے گئے تاکہ ہماری ہماری عورتوں کو وہ بیچتے رہے آج بخارا سمرکند کی بیٹیاں پانچ پانچ ڈالر میں بیچی جا رہے ہیں